انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری دنوں میں سوم وصال رکھا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی سوم وصال رکھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مہینے کے دن اور بڑھ جاتے تو میں اتنے دن متواتر وصال کرتا کہ حوث کرنے والے اپنی حوث چھوڑ دیتے میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں میں اس طرح دن گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے اس روایت کے مطابعت سلیمان بن مغیرہ نے کی ان سے ثابت نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا جو اوپر مذکور ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو اکتالیس